ہی ذمہ داری کی چیز اس لیے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنا دین دیا ہے دین کے کام دیے ہیں کہ دین کے کام کرو تاکہ دین وجود میں آوے زندگی میں آوے کیونکہ زندگی میں دین آنا ضروری ہے سننا جاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس طرح دوا کہ دوا کا بدن میں جانا ضروری ہے آنکھوں کی دوا آنکھوں میں جائے کان کی دوا کان میں جائے پیٹ کی دوا پیٹ میں جائے تو یہ اس سے فائدے کی امید ہوتی ہے ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ایسے دن کہ دین زندگیوں میں آنا ضروری ہے ہاں زندگی ہے دین کے لیے اور اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا آخرت بنانے کے لیے بھی ہے یہ ترتیب ہے کہ ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا ہماری جو ہے وہ ہماری آخرت بنانے کے لیے یہ بات حدیث شریف میں واضح ہے فرمایا ان دنیا خلقت لکو دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہے یہ ٹکڑا حدیث پاک کا بشارت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا کر اللہ کے انعام کی کہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے کوئی چیز تم کو بل واسطہ فائدہ دے گی کوئی چیز بلا واسطہ فائدہ دے گی شان صورت بلا واسطہ فائدہ دیتے ہیں بہت سی چیزیں آپ کی محنت سے فائدہ دے گی ہاں لیکن یہ سب پیدا کی گئی ہے اس کے لیے کہ تمہارے ان دنیا کھولے پتن کو کہ تمہارے لیے دنیا پیدا کر دی گئی ہے یہ بشارت ہے نبی کے ذمے ہے بشارت بھی بتا دے ذمہ داری بھی بتا دے انجام بھی بتا دے یہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرنے پر بشارت بھی دے ہاں۔ ذمہ داری پہلے بتا رہے پھر بشارت بتا رہے پھر کام کرنے پر انجام بتا دے <laughs> جس سے ان کی صداقت اور سچائی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی بات نہیں کہتے وہ جو کچھ کہتے ہیں یا اللہ کے لیے کہتے ہیں یا تمہاری کامیابی کے لیے کہتے ہیں ان کی ذات دوسری باتوں سے بری ہوتی ہے اس لیے یہ فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے دینداری کی بڑی علامت یہ ہے دینی سمجھ کی بڑی علامت یہ ہے کہ دلوں میں آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی میور دلہ ہو بھی خیر جو کپتے وہ بھی دین حدی شریف ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو اپنے دین کی سمجھ دے گا دین کی سمجھ کی کیا علامت ہے دین کی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے آخرت بنانے کی فکر آ جائے کہ میری آخرت بن جائے میری آخرت بن جائے آخرت کا بننا بڑی بات ہے کیونکہ آخرت کے دو پہلو ہیں ایک پہلو آخرت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت بطور بدلہ کے دیں گے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آخرت کیسے دیں گے بطور بدلا کے دیں گے جیسے بازار میں آپ جائیں گے تو آپ کو بطور بدلے کی کوئی چیز ملے گی آپ پیسے دیں گے تو مال ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا تبادلہ ہے کچھ دینا کچھ لینا تبادلہ ہاں۔ ہے اللہ اپنی شان سے دیں گے ہم اپنی ذمہ داری سے پیش کریں گے آخرت جو ملے گی وہ ایک تو بطور بدلہ کے ملے گی دوسرا بطور بقا کے ملے گی یعنی آخرت باقی رہے گی وہ ختم ہونے کے لیے ہے ہی نہیں جیسے دنیا باقی رہنے کے لیے نہیں ہے روز دن روز سورج نکلتا ہے روز چھپتا ہے زندگی یوں تو پوری ہوتی ہے کوئی چیز جو ہے یہاں باقی رہنے کے لیے ایسے آخرت کی کوئی چیز پناہ ہونے کے لیے نہیں ہے ہاں۔ وہ باقی رہنے کے لیے تو آخرت جو اللہ تعالیٰ دیں گے وہ بطور بدلا کے دیں گے اور جو دیں گے وہ باقی رہے گا ختم نہیں ہوگا یہ صفت آخرت کی کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گی اور بحیثیت بقا کے ملے گی وہ باقی رہے گی ختم نہیں ہوگی سزا ہے تو سزا رہے گی مزہ ہے تو مزہ ہی مزہ جی ہاں، انجام یہی ہوگا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ فرمایا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا تھا ہاں، دنیا تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے نبی پیغمبر ہے اللہ کا پیغام سناتے ہیں آج کل تو میسج کا زمانہ ہے میسج ہے میسج ہے ہاں یہ بھی میسج ہے کبھی آپ کا میسج ہے تو یہ میسج ہے پیغام ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے ہاں۔ اس لیے صحابہ فرماتے تھے اپنی زندگی کے بارے میں نما الآخرہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں بلازت ہیما مونا فکریں دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے دنیا گزرنے والی ہے اس لیے ہماری فکریں آخرت بنانے کی ہے اور یہی اصل ہے سمجھداری کی بات سمجھدار وہ ہے جو انجام اور نتیجے پر نگاہ کرے اور نادان وہ ہے جو نتیجے سے رافل ہو جائے تو ان حضرات کی نظر انجام اور نتیجے پر تھی کہ اصل آخرت ہے اس کو جوال نہیں ہے تو سدا مدا کے لیے ہے ہاں۔ اس لیے فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے ہمم اپنے اپنے ارادے اپنے عزائم آخرت بنانے کے کر لیے دنیا بنانے کے نہیں کیے ہاں وہ ایک محدود وقت کے لیے ہے محدود وقت تک رہے گی پھر ختم ہو جائے گی یہی پیغام ہمارے نام پر بھی ہے دین کے کام کرنے والوں کی نگاہ اور ان کی فکر کہ وہ آخرت کی طرف ہوتی ہے کہ ہماری آخرت بنے ہماری آخرت بنے اور یہی سمجھداری کی بات ہے کہ آدمی اپنی زندگی کی تمام محنتوں کو تمام فکروں کو آخرت پر لگا اس کی برکت سے دنیا آسان ہو جائے گی پکی بات ہے کہ جو اپنی فکر کو آخرت بنائے گا دنیا کے فکروں میں اللہ اس کے لیے آسانی کرے گا اور جو اپنے فکروں کو دنیا بنائے گا اللہ کو اسے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس جھیل میں جا کے ہلاک ہو جائے گا اس قسم کے مضمون حدیثوں میں ہے کہ اپنی دنیا کو اپنا فکر بنایا کہ اللہ کو ان کو کوئی پرواہ نہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے ہاں کہ دینداری کی بڑی علامت ہی یہی کہ اس کو ہر وقت اپنے آخرت کے بننے بگڑنے کا فکر ہو یہ میری آخرت میں بگڑے میری آخرت میں بگڑے میری آخرت میں نقصان نہ ہاں کیونکہ آدمی دنیا میں اس طرح سے ہے کہ اس کے سامنے اپنی دنیا بھی ہے اس اپنی آخرت بھی ہے اور ان دونوں میں تقابل ہے ان دونوں میں تقابل ہے ایک کو جھکتا دے گا تو دوسرے کا نقصان ہوگا من احب دنیا ادر و حدی شریف میں اور من احب الآخرہ ادر و دنیا جو دنیا کو جھکتا دے گا تو اپنے آخرت کا نقصان کرے گا اور جو آخرت کو چوکتا دے گا تو وہ اپنے دنیا کا نقصان کرے گا تو نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے چاہے اس پہلو سے چاہے اس پہلو سے تو پھر کیا رہبری ہے تو نبی کی ذمہ ہوتا ہے کہ ان پہلوؤں میں رہبری کرے نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے یا ادھر یا ادھر اللہ نے ہمارے لیے نبی بھیجا ہے رہبری کرنے کے لیے رحمت والا نبی کتنا اچھی کتنی اچھی رہبری کی ہے دونوں پہلو میں کہ جو دنیا سب کی طرف جھکے گا اس کے آخرت کا نقصان ہوگا جو آخرت کو جھکے گا اس کے دنیا کا نقصان ہوگا تو نقصان تو ہونا ہی ہونا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے فرمایا آخر ما ما يبقى على کتنی بہترین دہوری کی ہے کہ تم اپنے عقل سے سوچو کہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے اور ہونے والی چیز کیا ہے جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو جھکتا تو کیوں جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کو جھکتا دے کر دو گے ان کو فنا ہونا ہی ہونا ہے یہ مشورہ دیا امین ہے نبی کہ نبی امین ہے صادق ہے رحمت ہے اس لیے میرے بھائیوں اپنے دین کو اور دین کے کام کو بہت سمجھ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے یہ سونے کی تجارت یہ سونے کی تجارت ہے ایک ذرہ بھی جھکتا نہیں جائے گا سونے کی تجارت والے کے بعد جی ہاں گڑ والا جھکتا دے دے گا گڑ دے گوڑے دے گا جھکتا ہاں کیوں سونا ایسے آخرت کے وہ بہت قیمتی ہے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے ہاں۔ اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اس لیے یہ مشورہ دیا کہ جو دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنے آخرت کا نقصان کرے گا جو آخرت محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کا نقصان کرے گا تو پھر کیا مشورہ ہے ما کہ سوچو جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو چکتا تھا اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آخرت کے نقصان کا بدل نہیں ہے دنیا کے نقصان کا بدل ممکن ہے ہاں؟ ممکن ہے کہ مال تھا چوری ہو گیا نقصان ہو گیا تو کہ ممکن ہے کما لے گا جتنا کمایا اسے زیادہ کمائے گا جتنا گیا اسے زیادہ کمائے گا ایسا ہوا ہے میرے ایک دوست ہے ان کے گھر میں چوری ہو گئی سب چلا گیا گاؤں چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں گئے اللہ کے جان کما لیا بیٹے بھی کمانے میں لگ گئے گھر بھی بنا لیا اور کیوں اس کے نقصان کا بدل ہو سکتا ہے اکثر کے نقصان کا بدل نہیں ہے جو نماز چلی گئی وہ نہیں ملے گی ہاں کہ جو نماز چلی گئی وہ نہیں ملے گی جو روزہ چلا گیا وہ نہیں ملے گا ساری عمر رکھے تو بھی اس کا بدل نہیں بنے گا کیوں تو ایک باقی چیز ہے اس کا نقصان لمبا چوڑا ہے جس نے فرمایا ما کا چوکتا دو اس کو جو باقی رہنے والا ہے مسئلہ آخرت کا ہے کہ اس کو جھکتا دو اس میں نقصان نہیں آنا چاہیے اس لیے صحابہ کرام یہ فرماتے تھے جو میں نے عرض کیا کیا کہ نما کہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے ہماری فکریں آخرت بنانے کی ہے دنیا کے بارے میں ہماری فکریں نہیں ہے وہ ہمارا گزارا ہے دنیا کیا ہے کہ وہ گزارا ہے جیسے ایک آدمی پل کے اس اس کنارے سے اس کنارے پر جائے گا بس اتنا یہ پل کا کام پھر پل ختم ایسے دنیا ہے کہ یہاں سے آخرت میں جانا ہے تو آخرت پہنچ گیا دنیا ختم ہو گئی فضا ملک الموت نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا آدمی کو دنیا کو بھول جائے گا اسے دکھا ہے ختم بادشاہ ہو تو تاجر ہو تو زمیندار ہو تو فقیر ہو تو ختم ایک دم گویا نیند میں تھا نیند اڑ گئی حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ ہو تعالیٰ ہو انا نیام پیسہ ماتن تب کہ لوگ ایسے ہیں زندگیوں میں جیسے شوئے ہوا زندگی ایسی ہے جیسے کوئی سویا ہو خواب میں دیکھ رہا ہے اور موت ایسی ہے جو کوئی خواب میں سے جگ جاوے جب خواب ختم ہو کہاں خواب تھا کس سمت میں تھا اوپر تھا نیچے تھا کچھ خبر نہیں یہ فرما دے کہ دنیا دنیا میں لوگ ایسے ہیں جیسے سو رہے ہو اور آئے گی تو ایسے جگ گئے جاگنے کے بعد نفع نقصان معلوم ہوتا ہے کیا نفع ہوا کیا نقصان ہوا چوری ہو گئی ہو تو جاگنے کے بعد پتا چلے گا نیند میں پتا نہیں چلتا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں زندگی میں جب یہ مر جائیں گے تو جاگ جائیں گے نفع نقصان ان کے سامنے آ جائے گا یہ آخرت کی بات ہے کہ آخرت کا کیا نفع نقصان ہے ہاں وہ وہ اس کے سامنے آ جائے گا پچھلے صحابہ کرام رام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا موضوع اور اپنی زندگی آخرت بنانے پر لگائی ہے اور یہی سمجھداری کی بات ہے کہ جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کو بناؤ جو چیز کھانا ہونے والی ہے اس کو بنا کے کیا کرو گے شری حدیث میں ہے کہ الکیے سو ہو الکئیے سو دان انس ہو وہ عامل لما بادل مول جو باہوش اور سمجھدار آدمی وہ ہے کون ہے مندان انفسو کہ جو اللہ تعالیٰ کو اپنی رضا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام میں اپنے آپ کو پابند کرے حضرت شیخ نے اس کا یہ ترجمہ لکھا الکئی یہ سمندانہ فضائل میں کہ بہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے رضا والے کاموں کا پابند کرے اللہ کا راضی ہونا بہت آسان جنا جی ہاں۔ اللہ کو منانا بہت آسان اللہ ناراض ہو کہ منع ہو تو اللہ جو ہے راضی ہو جائے اس لیے اللہ کو منانے کی ترغیب دی ہے کہ اللہ کو مناؤ لکلبا ہتا سردا اتبا ہتا سردا اللہ تجھے کو منانا ہے تاکہ تو راضی ہو جاؤ اللہ کا راضی ہونا بہت آسان ہمارے لیے آسانی کر دی اس لیے یہ فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے کاموں کا پابند کرے یعنی تو آمیزہ لے ماں باد الموت بات کا جملہ اس کی تفصیل ہے وضاحت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضامو کا کو پابند کرے یعنی موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کر لے جو جو عمل موت کے بعد کام آنے کا اللہ ہر اس عمل سے راضی ہے جو موت کے بعد کام اسی کی رہبری کی ہے تو یہ رہبری ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چونکہ ہم کو آخرت بنانے کے لیے بنایا گیا ہاں اس لیے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ دو حیثیت رکھتی ہے ایک حیثیت ان چیزوں کی بطور نعمت کے ہے دوسری حیثیت ان چیزوں کی بطور امانت کے ہے یہ نہیں سمجھائے گا کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ نعمتیں ہیں آنکھ ہے کان ہے زبان ہے مال ہے اولاد ہے تندرستی ہے تو ایک ہے وہ نعمتیں ہیں دوسری بات دین کہے گا کہ جو چیزیں تمہارے پاس بطور نعمت کے ہیں وہ بطور امانت کے ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں ان کو سنبھالو ان امانتوں کو سنبھالو اور صرف سنبھالنا نہیں ہے دنیا میں کوئی آدمی کوئی جیتی ہے ایک امانت ہے تو سنبھال کے رکھ دے تالا بند کر دے جو امانت اللہ نے ہم کو دی ہے اس کا ایک پہلو اور ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ان امانتوں کو سنبھالنا ہے اسی طرح ان امانتوں سے حق ادا کرنا ہے یہ دین کی تعلیم ہے کہ جو تمہارے پاس چیزیں ہیں وہ امانتیں ہیں وہ نعمتیں ہیں نعمتیں بھی ہے امانتیں بھی نعمت ہونا ظاہر ہے امانت ہونے کا کیا مطلب ہے کہ امانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے حقوق ادا کیے جائیں گے وہ نعمتیں حق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے اور حق ادا کرنے کے لیے اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ نے دنیا کو دار الحقوق قرار دیا ہے اور آخرت کو دار العجور بتایا ہے دنیا دارالحقوق ہے ہاں۔ کیا مطلب ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حق ادا کرنے کے لیے ہم کو بھیجا ہے ایش کرنے کے لیے نہیں بھیجا زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ دنیا کو دار الحقوق مولانا فرماتے تھے دنیا دار الحقوق ہے یعنی یہاں حق ادا کیا جائے گا اور آخرت میں بدلہ ملے گا واجب حق بھی ہوتے ہیں فرض حق بھی ہوتے ہیں مستحق بھی ہوتے ہیں اس لیے حقوق کا علم ہونا ضروری ہے جسے کو ہمارے یہاں علم و ذکر کہتے ہیں کون سا نمبر ہے تیسرا تیسرا نمبر علم و ذکر تو وہ علم کس چیز کا ہے کہ وہ علم حقوق کی معرفت کا ہے کس کا ہے حقوق کی معرفت حقوق کی پہچان وہ علم نبی لے کر آئے وہ علم نبی علم نے کہ اس بلڈنگ میں اتنا یہ بلڈنگ میں اتنا خرچہ ہوگا اتنا لوہا ہوگا اتنی سیمنٹ ہوگا وہ نہیں جب کسی بلڈر سے پوچھیں تو بتا رہے گا وہ بیچنا ہوگا وہ نہیں وہ تجربے کی بات ہے یہ وہی کی بات ہے وہ تجربے کی باتیں ہیں ڈاکٹر کی وکیل اس کے بلڈر کی وہ تجربے سے باتیں کرتے ہیں ہم نے کہتے ہیں غلط کہتے ہیں مطلب بات تجربے کی ہوتی ہے اور نبی کی بات تجربے کی نہیں ہوتی نبی کی بات وہی کی ہوتی ہے ان کو اوپر سے بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے وہ پکی ہوتی ہے ہاں۔ تو میں نے کہا کہ جو علم ذکر جن کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں وہ کس چیز کا علم ہے وہ کس چیز کا علم ہم کو دیا ہے کہ وہ حقوق کی پہچان کا علم یہ نبی بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو دنیا میں کا سبق دے وما ارسلنا من رسول الا باذن کہ جب کبھی ہم نے زمین پر کوئی رسول بھیجا ہے تو وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کے فرمانے سے بندوں میں اللہ کی اطاعت چلا یہ اصلی حق ہے اللہ کا حق کہ اللہ کا حق اللہ کی عبادت ہے عبادت کے تو مخصوص طریقے ہیں اور باقی پوری زندگی کی پوری زندگی اطاعت میں لگانی ہے کوئی پہلو زندگی کا نافرمانی سر نہ جاوے اللہ بڑے ہیں ان کی نافرمانی وہ بڑی ہے کوئی گنا چھوٹا نہیں ہے اللہ کی عظمت کے اعتبار سے ہاں کہ بڑے آدمی کا نقصان کیا تو بڑا نقصان مانا جاتا ہے اس لیے اطاعت کا حکم دیا ہے کہ زندگی اطاعت کی بنے اور اطاعت کے لیے علم اتارا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ اطاعت کتنی کرنی ہے کتنی نہیں کرنی ہے اس کے حدود قیود پتا چل جائے اتنی حد ہے علم و ذکر ہاں تو علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم نازل کیا ہے ہمیں اس کو سیکھنا پڑ جائے جب اس کو سیکھیں گے تو ہمیں حق کا پتہ چلے گا اور حق ادا کرنے کا پر کیا ملے گا اس کا پتہ چلے گا کیونکہ نبی کے علم میں دو پہلو ہیں ایک پہلو مسائل کا ہے ایک پہلو فضائل کا ہے ایک پہلو مسائل کا مسائل کہتے ہیں طریقوں کو عمل کرنے کے طریقے اور طریقوں پر عمل کرنے سے کیا ملے گا اس کی فضیلتیں یہ دو علم نبی پر آتے ہیں کہ جو عمل کرو پہلے اس کا طریقہ معلوم کرو کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے جیسے دنیا میں چیزیں بنانے کے طریقے جوتے بنانے کا طریقہ ہے زیور بنانے کا طریقہ ہے ہرا اناڑی نہیں بنا سکتا زیور اور جوتا اگر جوتا کمتر کمتر چیز ہے مگر وہ طریقے کے بغیر نہیں بنا سکتا اس کو ہنر کہتے ہیں یہ ہنر نہیں جانتا ایسے میرے دوستوں دین بنانے کے لیے دین بنانے کے لیے ایک تو ایمان شرط ہے اور ایمان کے بعد پھر طریقوں کا نمبر آئے گا کہ اپنی زندگی طریقوں والی بناؤ اگر طریقوں والی زندگی نہیں بنے گی تو خواہشات والی اور رواج والی بنے گی ایک رواج ہے قوم کا برادری کا اس کو رواج کہتے ہیں ایک مجموعے کا مجموعہ اس کو کرتا رہتا ہے وہ رواج ہے رواج رواج کچھ نہیں وہ قوموں کے اپنے طریقے ہیں برادریوں کے اپنے طریقے ہیں ہاں اس کی کوئی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قیمت ہے طریقے کی وہ طریقہ نبی کے ذریعے سے دیا جاتا ہے ہاں ایک حکم ہوتا ہے ایک حکم کے طریقے ہوتے ہیں علم و ذکر ہمارا ایک حکم اور ایک حکم کے طریقے جیسے نماز کا حکم نماز کا حکم اپنی مشرات نماز قائم کرو ایک حکم یہ ہے دوسرا حکم یہ ہے ہاتھ نمازوں کی حفاظت کرو یہ تو حکم قرآن پاک میں تو حکم تو ایک یہ تو طریقے بہت ہاں طریقے بہت بہت طریقے سے کہیں تاکہ آسانی ہو جائے کیونکہ ایک ہی دروازے سے سب کو آنا ہو تو بہت بھیڑ ہوگی اور متعدد دروازے رکھے ہیں کسی عمارت کے تو سب کو آنے جانے میں آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ آسانی پسند کرتے ہیں یورید اللہ ہوگے کو ملجوس اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ آسانی پسند کرتے ہیں اس لیے طریقے دیے بہت جیسے علاج کے طریقے ڈاکٹروں کا طریقہ الگ ہے یونانی حکیموں کا طریقہ الگ ہے ہاں ہومیوپیتھک والوں کا طریقہ الگ ہے جی ہاں ہوتا طریقے ایسے ہی دین میں طریقے بہت تاکہ آسان ہو جائے تو دین آسان ہوتا ہے طریقوں سے اور دین مشکل ہوتا ہے طریقوں کی بے خبری سے جب بے خبر ہے تو دین مشکل ہوگا میں کیا کروں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا مثال کے طور پر کھڑا ہونا فرض ہے ہاں کھڑا ہونا فرض ہے اللہ قوم دین کھڑے رہو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے بڑا ہونا فرض ہو گیا کھڑا نہیں ہوا جاتا تو کیا کریں عمران ابن حسین بہت بیمار رہتے تھے پرانے صحابی اکثر وہ بیمار رہتے تھے وہ بیماری کے مسئلے پوچھتے رہتے تھے اپنی بیماری میں کہ میں اب کیسا کروں اب کیسا کروں اب کیسا کروں بیماری میں یہ ہو رہا ہے بیماری میں یہ ہو رہا ہے تو ان کے پوچھنے کی وجہ سے بہت سے مسائل ہم کو معلوم ہو گئے کہ اس طرح کرو اس طرح کرو اس طرح کرو تو طریقے معلوم ہو گئے طریقے بڑھ جاتے ہیں تو آسانیاں ہو جاتی ہیں اس لیے میرے دوستو ہم کو علم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ علم کو سیکھو تاکہ دین آسان ہو جائے دین آسان ہو جائے صحیح صحیح کرنے سے چیز آسان ہوتی ہے غلط کرنے سے مشکل ہو جاتی ہے کہ دین غلط ہو غلط ہو گیا کیا مشکل ہو جائے گا اس لیے صحیح دین اپنے اندر پیدا کرو اس کے لیے علم دیا گیا پھر جب عمل صحیح ہوگا تو کیا دے گا اللہ تعالی وہ بھی سنایا اس کو فضائل کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں یہ فضائل ہے فضائل اللہ کے انعامات کو کہتے ہیں فضائل کس کو کہتے ہیں اللہ کے انعامات انعامات اس لیے کہا ہے کہ آدمی نے عمل تو کیا ہے اپنے لیے عمل کس کے لیے کیا اپنے لیے کہ تم بھلائی کرو گے تو اپنا کرو گے نقصان کرو گے تو اپنا کرو گے اللہ نے یہ کہہ دیا تو آدمی عمل کرتا ہے اپنے لیے تو کوئی آدمی اپنے لیے کام کرے وہ بدلے کا حقدار نہیں ہوتا آپ نے سوچا اس کو درجی اپنے لیے کپڑا سیے تو کس سے مزدوری مانگے بولو مانگ سکتا ہے بھائی دادا میں نے اپنے سیا ہے تو جو اپنے لیے کرے اس کے لیے کوئی بدلا نہیں یہ فائدہ ہے کہ درجے میں اپنے لیے سیا ہے تو ہم نے عمل اپنے لیے کیا ہے اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے تو جب اپنے لیے کیا ہے تو تم بدلے کے حقدار نہیں ہو ایک مسئلہ پھر اللہ بدلا دے رہے ہیں تو وہ بطور انعام کے دے رہے ہیں اس لیے یہ فضائل کہے گئے کہ تمہارا حق نہیں ہے بدلہ لینے کا تم نے اپنے لیے کیا ہے لیکن اللہ تمہیں دیتا ہے تو یہ کیا ہوا کہ یہ اللہ تعالی کا انعام ہوا اس لیے اس کو فضائل کا انعام کہا کہ پانچ نمازیں وہ پچاس نمازوں کے برابر ہوگی نماز کتنے پڑھی اور بدلا کتنا ملا پچاس ورنہ تو ایک نماز کا بھی بدلا نہیں ملنا چاہیے ہاں جو اپنے لیے پڑھی ہے جیسے نہ پڑھے تو گناہ اپنے اوپر ہوتا ہے تو پڑھنے کی پڑھا جو پڑھا وہ اپنے لیے پڑھا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی بدلا دیتے ہیں اس لیے اس کو فضائل کہتے ہیں اس کو انعامات کہتے ہیں ہاں اللہ کا انعام ہے ورنہ تو بدلے کے حقدار نہیں ہو تم نے اپنے لیے کیا ہے تو میں نے کہا ہم کو علم سے طریقے بھی بتائے اور اس کے فضائل بھی بتائے کہ فضائل کے جان کے ساتھ عمل کرو کہ مجھے اللہ اس پر یہ دینے والا ہے یہ دینے والا ہے یہ دینے والا ہے جب اس کے دھیان کے ساتھ ہوگا تو عمل ہوگا تو خوشی ہوگی اور چھوٹ گیا تو رنج ہوگا یہ اثر ہے فضائل کے دھیان کا یہ اثر ہے فضائل کے دھیان کا کہ وہ عمل ہو گیا تو خوشی ہوگی الحمدللہ اور چھوٹ گیا تو رنج ہوگا تو عمل کے ادا ہونے پر خوشی ہونا چھوٹ ہونے پر رنج ہونا یہ ایمان بننے کی علامت ہے کیا ہے ایمان کے بننے کی علامت ہے کہ اس کے اندر یقین بن رہا ہے ایمان بن رہا ہے حدیث شریف میں ہے سرت کا حسنتوں کا وہ سعت کا سیتوں کا وہ انت مومن کہ جب کو اپنی نیکی سے اندر خوشی ہونے لگے کہ الحمدللہ آج میں نے ایک فقیر کو کھانا کھلایا ایک زبان کی میں نے آج ضرورت پوری کر دی آج میری نماز بعد جماعت ادا ہو گئی آج مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنے کا موقع مل گیا اسے خوشی اور اگر یہ چھوٹ لیا تو رنج تو راجا جب تو اس کو اپنی نیکی سے خوشی ہونے لگے اور اس کے پوت ہونے سے اور چھوٹ جانے سے اندر رنج اور کلک ہونے لگے تو سمجھ کے تو مومن بن رہا ہے ہاں۔ مومن بن رہا ہے جی ہاں جیسے لالچی آدمی ہوتا ہے اس کو لالچ کی چیز ملے تو خوشی اور لالچ کی چیز نہیں ملی تو اس کو حسرت ہوتی ہے پچھتاوا ہوتا ہے اس کے ہونے ہے ایسے دین کا لالچی دین کا لالچی اس کو دین ملا تو خوش اور چھوٹ گیا تو اس کو رنج ہوتا ہے پڑھتے نا کسی بزرگوں کے کہ نماز جماعت سے چھوٹ گئی تو اس نماز کو ستائیس مرتبہ پڑی کتنے مرتبہ ستائیس مرتبہ پڑی ابن عمر کی کبھی جماعت بہت ہو جاتی تھی تو اس رات کو سوتے نہیں تھے کیا میری عشا کی جماعت نکل گئی تو پھر وہ ساری رات نہیں سوتے تھے ہاں کیونکہ عشا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے والا پوری عبادت پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا ہونے والا ہے یادی شریف میں کھڑا ہوگا یہ تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے فجر کی نماز جماعت سے پڑھے تو وہ ایسا ہے جسے پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑا رہا تو ان کی جماعت نکل گئی تو آپ اس کا وہ نقصان کا بدل یہ تو نقصان اس کا بدل ہو جائے گا اسے وہ رات کو جاگتے تھے یہ کیوں کہ وہ اس کا یقین تھا ہاں، کہ کوئی یہ چیز یقین ہو اور وہ ہاتھ سے نکل گئی تو غلط ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ فضائل کا استحصار فضائل کے دھیان کے ساتھ کام کریں تاکہ اندر یقین کا مایا بنے یقین کا مایا بنے یقین کے بغیر عمل ایک صورت ہوتی ہے بس جان نہیں ہوتی جتنا یقین اتنی جان جتنا یقین اتنی جان پھر جتنا غلا ستنی قبولیت جتنا غلا ستنی قبولیت یہ ترتیب ہے اسے یقین بھی پیدا کرنا پڑنا ہے یقین بھی پیدا کرنا ہے اور اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرنا پڑنا ہے یہ ضروری ہے اخلاص اللہ کے لیے کرو آخرت کے لیے کرو اور اور کوئی چیز سامنے نہیں اس علم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو کچھ کرو اللہ کے لیے کرو کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے جب حکم دیا ہے تو حکم کو اللہ کے لیے پورا کرو اللہ اللہ کی رضا اللہ کی خوش نوتی یہ سب سے بڑی چیز ہے رضوان من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ خوش ہو گئے اللہ راضی ہو گئے صحابہ کی سبت بتائیے کہ وہ کیا چاہتے تھے اپنی عبادتوں سے اپنی محنتوں سے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے اپنے آپ کو منہمک رکھتے تھے منہمک خالی مشغول نہیں منہمک رکھتے تھے یعنی اس میں لگے لگے سرا ہم رکن سوجتا یہ نعمت کی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو The of Iman ہر وقت دیکھنے میں وہی نظر آگے یہ اس کے انہمات کی نشانی ہے ہاں خالی مشغولی نہیں انہمات یعنی اسی میں لگے رہے ہیں اسی میں بسے ہوئے ہیں یہ ان کی صفت ہے کہ ترا ہم روکان سجدہ کیا آپ اصحاب محمد کو دیکھیں گے کہ کس میں یہ رکو میں ہے سدوں میں ہے تو کبھی کبھار کوئی کر لے تو وہ تو دیکھنے میں نہیں آتا لیکن جو اس میں منہمک رہتے ہیں وہ نظر آتے یہ من کے انہمات ہے کہ اسی کو اپنا راستہ بنایا ہے اسی کو اپنا کام بنایا ہے اسی کو مقصد بنایا ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ رکو میں پائیں گے شدوں میں پائیں گے اور اس مشغولی اور انہمات سے وہ کیا چاہتے ہیں من اللہ و رضوان کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں یہ پہلی بات کہ اللہ فضل فرما دے اللہ کے فضل سے سب چیزیں ملتی ہے روزی بھی ملتی ہے زندگی ملتی ہے جنت بھی ملتی ہے فضل میں سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ فضل فرما دے یہ روزی زندگی تندرستی محبت اور جنت فضل ایسا لفظ ہے اللہ میں نسلوں کو میں فخر دے دعاؤں میں ہے کہ اللہ اب اپنا فضل فرما دے تو فضل میں یہ ساری چیزیں ہیں جب اس کا دھیان ہوگا تو یہ بات ضرور اللہ سے مانگا گیا تو جب تک نہ فضل میں نہ وا ہیوری دعانا شانے ہیں ان کی کیا آپ ان کو رکو سدوں میں پائیں گے یعنی عبادتوں میں پائیں گے اور کیا چاہتے ہیں عبادت کے کہ اللہ کا فضل چاہتے کہ ہم فضل کے محتاج ہیں یہ فضل میں میں نے کہا نہیں سب چیزیں آ جاتی ہے دنیا کی زندگیوں میں راہ جہاز کی اور آخر کی جنت کی اور ان سب چیزوں سے اوپر ان سب چیزوں سے اوپر اللہ کا راضی ہونا ہے تو وہ سب چیزیں بھی چاہیے کیونکہ ہم محتاج ہیں اور ہم سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور کچھ نہیں چاہیے اللہ کی رضا چاہیے ان کی نظر فکر اونچی کہ وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں جسے ان کی تعریف کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اصحاب ایسے کہ اپنے آپ کو منہمک بھی رکھتے ہیں اپنے آپ کو مخلص بھی بناتے ہیں اللہ کی رضا یہ کی فکر میں رہتے ہیں یہی ہماری تعلیم ہے میرے دوست میں یہی بات کہ دین کے کاموں میں اپنے آپ کو منہمک رکھنا ہے ہاں۔ کہ دین کہ دین تو ساری زندگی کی رہبری کے لیے دیا ہے ہاں۔ ساری زندگی کی رہبری اور ہر حال کی رہبری اس کو دین کہتے ہیں پوشاک کی طرح سے دین بدن کے پوشاک کی طرح سے پوشاک کی خوبی یہ ہے کہ وہ بدن کے ایپ کو چھپائے گا بدن کی رونق کو ظاہر کرے گا جو اصلی لباس آج کی بات نہیں کرتے جو اصلی لباس ہے اس کی دو شان بتائی اللہ تعالیٰ نے لباس کی اصلی شان یہ ہے کہ جو چیز چھپانے کے قابل عیب ہے وہ تمہارے لباس لباس سے وہ چھپ جائے گی اور تمہاری وجہ لباس کی وجہ سے تمہاری بدن میں رونق آئے گی یہ لباس کی غرض ہے دین لباس کی طرح سے یا بنی آدم پتنجنا علیکم علی جواری لباسا کم بریشا تو لباس تقوا ڈالے کا خیر اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے لباس پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہے تو لباس کیا کرے گا کہ تمہارے بدن کے ایپ کو چھپا دے گا جو چیز ظاہر ہونے سے آدمی شرماتا ہے ایسی چیزوں کے چھپانے کے لیے لباس اور دوسرا کہ تمہارے بدن کی رونق کو وہ ظاہر کرے گا یو آر سواد کم ودیشہ کہ تمہارے بدن میں رونق پیدا کر آدمی پہن پہن کر کے نکلے لباس پہن کر نکلے تو اس کی شان جاری ہوتی ہے رونق ظاہر ہوتی ہے ہے ایسا بدن کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ورنہ بدن کو تو اللہ تعالیٰ نے کھال پہنائی ہے کسونا لیزام الحما ہاں، کہ ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا اور گوشت پر کھال پہنائی جی ہاں نہیں تو بدبو آتی ایسے نہیں کیا اور پھر اس کے اوپر لباس پیدا کیا ہم نے تو لباس تو جس طرح بدن کا لباس ہوتا ہے اوپر کہ وہ ایپوں کو چھپا دے گا رونق کو ظاہر کرے گا ایک لباس تقوا اور ایمان کا بھی ہے ہاں تو لباس تقوا دارے کا خیر کہ تقوی کا لباس وہ سب سے اچھا ہے ہاں کیونکہ ایمان کی دو شان ہے ایک یقین ایک تقوا یہ ایمان کی شان ہے ایمان کی یہ دو ہے ایمان کے ایک یقین اور ایک تقوا یقین یعنی اللہ نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ پکی پکی ہے اس میں کوئی تردد نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے جو ہونے والی بات پر وہ ہو کے رہے گی جو نہیں ہونے والی بات وہ نہیں ہوگی جس میں کامیاب تھا اس میں کامیابی ایک تو یقین وہ ایک ایمان کا پہلو ہے کہ اللہ کی باتوں پر یقین آ دوسرا پہلو کہ دوسرا پہلو تقوی کا ہوتا ہے تقوی تقوی کہتے ہیں ڈر کو بچنے کو تو ایمان میں دو صفت ہیں یقین اور تقوا یقین کی وجہ سے آدمی اطاعت پر جاتا ہے یہ راستہ صحیح ہے یہ راستہ حق ہے جسے اس پر رہنا ہے دوسرا تقوا ہوتا ہے تقوا کا مانا یہ ہے کہ یہ بچنے کے لیے ہے یہ چلنے کے لیے نہیں ہے یہ بچنے کے لیے جیسے سڑک پر دو رہے ہیں ایک چلنے کے لیے ایک بچنے کے لیے ایک لال ایک ہری جو ہری ہے وہ چلنے کے لیے وہ لال ہے وہ بچنے کے لیے ایسے ہی زندگی کے پہلو ہے کہ جو ایمان یقین کی باتیں ہیں وہ عمل کرنے کے لیے زندگی میں لانے کے لیے اس کے خلاف جو باتیں ہیں وہ بچنے کے لیے چھوڑنے کے لیے اس کو ایمان اور یقین کہتے و تقو نہ بتانا برکات اس کا بڑا انعام ہے ایمان یقین پیدا کرنا اندر تقوی اور خدا کا خوف پیدا کرنا کہ اگر یہ باتیں پیدا ہو جائیں بستیوں میں شہروں میں رہنے والے لوگ ہو گئے تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھل دیں گے دنیا میں برکات نظو راموبت برکات لوگ ایمان یقین اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارے تو آسمان سے بھی برکتیں آئے گی ایسا پانی برسے گا برکتوں والا جو خیر لائے گا حاجتیں حاجتیں پوری ہو جائے گی راحتیں ہو جائے گی ایسا پانی آئے گا زمین ایسی چیزیں نکالے گی حرکتوں والی یہ ایمان تقوی پر ہے اس لیے ایمان کا پیدا کرنا تقوی کا پیدا کرنا یہ زندگی کی ذمہ داری ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کے تعلق سے محنتیں ہوگی تو اللہ یہ دونوں چیزیں دیں گے اندر یقین پیدا کریں گے اور یقین پر قائم رہنے کے لیے اندر تقوی بھی پیدا کریں گے ہاں تبلیغ کی محنت کا یہ اثر ہے اگر اس کو صحیح کیا جاوے تو یہ دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں اندر یقین بنتا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے یہ ملے گا سبحان اللہ پڑھنے سے یہ ملے گا نماز پڑھنے سے یہ ملے گا کسی کی مدد کرنے سے یہ ملے گا کسی کی پریشانی دور کرنے سے ملے گا یہ یقین بنتا ہے اندر وہ یقین عمل پر لے جاتا ہے یقین اعتاد بڑھاتا ہے جتنا یقین اتنے اطاعت جتنا یقین اتنے اطاعت ہاں، سب سے زیادہ یقین ابو بکر رضی اللہ کا ہے امت میں ایسا یقین کسی کا بھی نہیں تو ان کی اطاعت سب سے زیادہ ہے کہ وہ اپنے جان مال میں اللہ رسول کا حق سمجھتے تھے کہ میرا مال میری جان میری سب چیزیں اللہ رسول کے ہاں، ان کی مرضی پر لگانے کے لیے اپنا کچھ نہیں کیا کیا چھوڑا کوئی اللہ کا نام چھوڑا ہے یہ کیا ہے یہ کامل یقین کی بات ہے کامل یقین کامل اعتاد کامل یقین کامل اعتاد جی ہاں اور دوسرا اندر تقوی پیدا ہوا ہے خدا کا ڈر پیدا ہو جائے کہ وہ تمام نافرمانیوں سے تمام برائیوں سے ہاں وہ محفوظ رکھے گا جیسے بجلی کے دو تار ہوتے ہیں ایسے یہ بھی ایمان کہ اللہ کے اطاعت کی طرف کھینچے گا ہاں۔ اور تقوی کہ وہ اللہ کے نافرمانیوں سے دور رکھے گا جیسے بجلی کے دو وائروں میں یہ جس سے ہیں ایسے ہی اس لیے میرے دوستو دین کی محنت ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں دلوں میں دقت رہیں گی یقین بنے گا ہاں کہ میرے سبحان اللہ کہنے پر اللہ مجھے یہ دے گا سبحان اللہ آدم میں نوحد ایک سبحان اللہ بہت باہر سے بڑا ہے سبحان اللہ اس کا بدلہ جو ہوگا وہ وہ بہت باہر سے بڑا مولانا صاحب فرماتے تھے جب سبحان اللہ کا بدلہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے تو جو اللہ کے فدائی ادا کریں گے ان کا کتنا بڑا بدلہ ہوگا جب سبحان اللہ پر یہ دے رہے ہیں پہاڑوں کے برابر تو جو فدائی ادا کریں گے انہیں کیا ملے گا کہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کا بڑا معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ اس لیے ہم کو دین دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور دین اس لیے دیا ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے ہاں تبلیغ تبلیغ کہ تبلیغ تو زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھانے کے لیے اور زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بس کہ میری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے کیوں کہ جتنی ذمہ داری پوری ہوگی اتنی مدد ہوگی قاعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل ماؤں تو اللہ قدر المعاون کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے پھر کوئی مدد کا مسئلہ نہیں مدد کا واقعہ کوئی بات ذمہ داری نہیں پوری ہوئی تو میرے بھائی اور دین یہ دن ذمے کے پورا کرنے کا نام ہے پھر بدلہ ملے گا دین کا مانا ہی بدلہ عربی میں دال یہ نون دین اس کا کیا ترجمہ ہے یہ بدلہ دین کے معنی جگہ کہ دین ہاں دین ہوگا صحیح تو صحیح بدلہ ملے گا دین بگاڑا ہے تو برا بدلہ ملے گا دین بدلہ قائم کرا دیتا ہے صحیح یا غلط دین صحیح ہوا تو اللہ صحیح بدلہ دے گا دین بگاڑا ہے تو پھر غلط کا بدلہ دوسرا ہوگا اس لیے دین کو سیکھنا اور دین کو اپنے اپنی ذمہ داریوں سے پورا کرنا یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے اس لیے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنا رہے یہ سب سے بڑی ذمہ داری کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناؤ اسے اپنے آپ کو تندرست رکھتے ہو اپنے آپ کو خوشحال رکھتے ہو کوئی نہیں پسند کرتا بھوکا پیاسا رہے بیمار رہے گٹا اس کو پسند کرتا ہے کہ کوئی پسند نہیں کرتا ایسے ہی پہلی ذمہ داری کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار ایمان کہ ایمان ایسا بنانا کہ جو ایمان ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے اللہ کے حرام سے بچائے اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے ایسا ایمان بنانا ہے مجھے بات سمجھ آ رہی ہے ہاں ہم مذاکرہ کر رہے ہیں کہ بھائی ایمان کیسے بنانا ہاں ایمان کو تو اللہ نے بہت قیمتی قرار دیا ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے مرے تو بھی جنت ملے گی وہ مسئلہ الگ ہے لیکن ایمان کی ذمہ داری کیا ہے ایمان تو کلمے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر ایمان کی اتنی قوت پیدا کرنا جو اللہ کے فرضوں کو ادا کراوے اللہ نے ہماری جان مال پر کچھ چیزیں ہم پر فرض کی ہے اس کا ادا ہونا ضروری ہے حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے فرضوں کو ادا کیے بغیر کوئی آدمی خدا کا مقرب نہیں بن سکتا اللہ کا مقرب وہ بنے گا جو اللہ کے فرائض کو ادا کرے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کیے بغیر کوئی خدا کا مقرب نہیں بن سکتا چاہے کتنا نوابل پڑے اور ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ اللہ کے فرائض ادا ہو جائے اور دوسری بات کہ ایمان میں اتنی قوت پیدا کرنا کہ اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچاو کیوں کہ آدمی اس طرح ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے کام کرتی ہے اگر اس کے اندر کی طاقت پھیل ہو جائے وہ کام نہیں کرے گی ہر مشین اوپر کا ایک نقشہ ہوتا ہے یہ میرے سامنے ہے یہ وہ اندر کی طاقت سے کام کر رہی ہے اگر اندر کی طاقت نہیں ہے تو یہ خاموش ایسے ہر مسلمان اپنے دین پر اپنے اندر کی طاقت سے عمل کرے گا وہ طاقت ایمان اور یقین کی ہے آخرت کے خوف کی ہے خدا کے خوف کی ہے یہ جتنی قوی ہوگی کہ اوپر کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں یہ فرائض ادا کرے گا سب سے پہلے کیونکہ جان مال اللہ نے اسی کے لیے دیے کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرو تو ایمان میں اتنی قوت پیدا کرنا جو فرائض کو ادا کرا رہے ایمان فرض ہے نماز روزہ زکوٰۃ حق سچائی یہ سب فرائض میں سے تو ایمان میں طاقت پیدا ہوگی تو یہ فرائض ادا ہوں گے دوسرا کہ ایمان میں طاقت پیدا ہوگی تو اللہ سے حرام اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی کیونکہ حرام میٹھا ہوتا ہے حرام کیسا ہوتا ہے کہ حرام میٹھا ہوتا ہے حق کڑوا ہوتا ہے تو اس میٹھے سے اپنے آپ کو بچانا یہ کس طاقت سے کہ وہ ابھی ایمان کی طاقت سے یہ حرام ہے یہ حرام ہے کہ ہم اس کو نہیں کریں گے اس لیے محنت کر کے یہ ایمانی طاقت پیدا کرائی جاتی ہے جب ایمانی طاقت پیدا ہوگی تو پھر پلائی زیادہ ہو جائے گی الحمدللہ اس محنت کی برکت سے لوگوں میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے وہ فرائض اس کو ادا کر رہے ہیں مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ہماری یہ محنت صحیح طریقے پر چلی تو سب سے پہلے لوگوں کے اندر عبادت والا دین زندہ ہوگا جیسے ہم نماز بڑھ گئے نماز پڑھنے والے بڑھ گئے ذکر کرنے والے بڑھ گئے سب خیرات کرنے والے حج کرنے والے عمرہ کرنے والے بہت ہو گئے اب تو کہہ رہی وبا کی وجہ سے روپے ورنہ بہت کیوں محنت ہوئی ہے تو ایمان اندر بن رہا ہے یقین بن رہا ہے کہ اس کا پہلا اثر یہ کہ زندگیوں میں عبادت آ گئی کہ محنت کرنے سے سب سے پہلے عبادت والا دین زندہ ہوگا یہ ترتیب ہے اور یہ اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں جی ہاں تو یہ محنت کے حق ہونے کی علامت ہے فرماتے تھے کہ ہماری محنت اگر صحیح ہوئی تو سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عبادت کو زندہ کریں گے عبادت کے لیے پیدا ہوئی لیکن عبادت کو صحیح کرنا ضروری ہے ہاں اس لیے ہم کو عبادت کا علم دیا گیا ہے جو علم و ذکر ہم مذاکرہ کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ آخرت بنانے کے لیے جس طرح عبادت ضروری ہے آخرت کا علم بھی ضروری ہے وہ علم تین ہے آخرت کا علم کہ علم تین سے آخرت بنے گی دنیا کے علم سے آخرت نہیں بنتی وہ دنیا بنانے کے لیے ہوتا ہے ضرورتوں کے لیے راحتوں کے لیے دنیا کے علوم ہوتے ہیں ہاں کچھ انکار نہیں ہے لیکن آخرت کہ آخرت تو اس علم سے بنے گی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے علم دین اس لیے ہمارے ہاں تیسرا نمبر علم ہے علم دین سیکھو جو عبادت واجب ہوئی ہے اس عبادت کا طریقہ سیکھو جو عبادت واجب ہوئی ہے اس کے فضائل جانو ہاں اگر فضائل کو جان کر فضائل کے یقین کے ساتھ عمل کرے گا تو وہ جاندار ہوگی جان پڑتی ہے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں ہر شعبے کے فضائل ہر شعبے کے مسائل پسند عبادت کا شعبہ تو عبادت کے فضائل ہیں عبادت کے مسائل ہیں تجارت کا شعبہ دنیا میں بہت بڑی سی تجارت ایک بین الاقوامی عمل ہے یہ تجارت تو ہمارے دین میں تجارت کے فضائل ہیں تجارت کے مسائل ہیں عہدے داری عہدے داری کے فضائل ہیں عہدے داری کے مسائل ہیں محنت مزدوری یہ محنت مزدوری کے فضائل ہیں محنت مزدوری کے مسائل ہیں دو یہاں مزدور بھی ہوتے ہیں کارخانے والے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں اس لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے مسائل کا علم کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے کا کون سا طریقہ صحیح ہے تجارت کرنے کا کون سا طریقہ صحیح ہے نماز پڑھنے کا کون سا طریقہ صحیح ہے ہاں صحیح طریقوں کا علم تاکہ وہ عمل صحیح ہو جائے اور اس کی فضیلت ملے نماز صحیح ہوگی نماز کی فضیلت ملے گی نماز بگڑی ہے تو موپل مانی جائے گی تو اس کے لیے فضائل کا بھی علم دیا طریقوں کا بھی علم دیا کہ اس طریقے پر نماز پڑھو گے تو یہ کوئی میری اگر یہ نہیں ہے تو منہ پر مانی جائے یہ نبی کے ذمے ہوتا ہے اس لیے اس کا جب نبی کے ذمے پہنچانا ہے تو ہمارے ذمے اس کا سیکھنا ہے کہ نبی نے جو چیز ہم نے پہنچائی وہ ہم نے قبول کی اس کو سیکھی اسے کہتے ہیں اس علم کو سیکھو تاکہ طریقوں کے بھی طریقوں کا بھی علم ملے فضیلتوں کا بھی علم ملے ہاں مثال کے طور پر حضور نے فرمایا حدیثوں میں ہے کہ چیتا سدے کی کہ ہر چیز آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے ہر چیز آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے ایک صحابی سے حضور نے پوچھا کیا مانتے ہو سے کیا جاتے ہو کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور کہ اور نہیں آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا اگر یہی چاہتے ہو تو پھر میرا ہاتھ بٹانا سیدھے زیادہ کر کے یعنی خالی بات میں گے میرے ساتھ رہنے کے لیے تم سیدھے زیادہ کرنا یا عبادت زیادہ کرنا تو ہمارے ساتھ رہو گے تو سیدھے کی فضیلت ہے کہ سیدھے کے وقت میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لیکن سیدھا کرنے کا طریقہ بھی ہے جی ہاں سدھا کرنے کی فضیلت ہے سدھا کرنے کا طریقہ ہے خود صلی اللہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ کو میرے اللہ نے سات آزا پر سدھا کرنے کا حکم دیا ہے یہ طریقہ بتایا یہ طریقہ بتایا پہلے فضیلت بتائی دوسری بات کہ اس کا طریقہ بتایا کہ مجھ کو میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اپنا سدھا بدن کے ساتھ آگا پر کرو تو وہ سدھا صحیح ہوگا یہ طریقہ بتایا کہ دونوں دونوں کاؤں سدھے میں زمین پر اٹکے رہے دونوں گھٹنے دونوں ہاتھ کتنے ہو گئے اور چہرہ سات پورے ہو گئے یہ طریقہ بتایا پہلے فضیلت بتائی پھر طریقہ بتایا یہ علم و ذکر کا مطلب ہے یاد رکھو جس و ذکر کا ہم مذاکرہ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی فضیلت بھی جانو اس کا طریقہ بھی جانو کہ پھر کہ پھر کامیاب ہو گئے کہ صحیح عمل کیا اور فضیلت حاصل کی صحیح عمل کیا فضیلت حاصل کی اور کیا جائیے دنیا سے دنیا سے آخرت بن گئی تجارت کے مسائل تجارت کے فضائل تو اس تجارت سے دنیا کی برکت ملے گی یا کا بدلہ ملے گا کہ ایماندار اور سچا تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا تجارت کی فضیلت ہے تجارت کوئی دنیا داری نہیں ہے تجارت کی فضیلت ہے مزدوری کی فضیلت ہے حدیثوں میں کیسے نہیں آگے مزدوری کرتا ہے اور شام کو تھک کر کے چور ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری کی فضیلت بتائی حدیثوں میں ہے کہ من کا اللہ مقبول اللہ کہ جو شام کو اپنی محنت مزدوری سے تھک کر کے چور ہو جائے گا اللہ شام کو ہی اس کی کر کرے گا تو کھیتی کرنے والے کو کھیتی کی فضیلت عباس فرماتے تھے کہ کھڑی کھیتی تسبی پڑتی ہے کھڑی کھیتی تسبی پڑتی ہے اور اس کا سبب کھیتی والے کو ملتا ہے ہاں ہم تو جمع کہتے ہیں تسبی پوری کرو وہ کوئی پوری کرتے ہیں کوئی نہیں پوری کرتے پڑتی ہے سون کے کھیتی اور سوال تو کھیتی والے کو گنا کے سڑک کھڑے کیے ہیں تو گنا کھیتی کچھ پڑے گی گنا بونے والے کو اس کا سبب ملے گا یہ کھیتی کے مزائل ہے مزدوری کے مزائل ہے عہدے داری کے مزائل ہے عہدے داری کے مزائل ہے کہ انصاف کرنے والا حاکم اللہ کے عرش و شاہی کے نیچے ہوگا جی ہاں اور انصاف کرنے والے حاکم کی دعا ایسی قبول ہوتی ہے جیسے روزگار کی افطار قبول ہوتی ہے وہ مسلم کو تعداد ہوتا ہے اس کی دعائیں تو ہوتی ہے وہ انصاف کرنے والا حاکم ہے ہاں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہمارے ہاں تو ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں علم و ذکر کا یہ مطلب ہے جو جس شعبے میں ہو اس شعبے کے فضائل یاد کرے اور اس شعبے کو اس طریقے پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا اس کی آخرت بھی بنائے گا ہاں آخرت بھی بنائے گا اور دنیا بھی بنائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی خاصیت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جی تو کم بخیر دنیا والا میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں صرف آخرت کی بات نہیں ہے آخرت تو ہے ہی ہے وہ تو اصل ہے لیکن اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ تمہاری دنیا بھی بنانی ہے کہ دنیا کیسی بنے کہ صاف ستھری بنے مشروم دعاؤں میں اللہ کا نتیجہ اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں ایسی زندگی کہ جو کسی کے حقوق میں ملوث نہ ہو کسی فساد میں ملوث نہ ہو ایسی زندگی مانتا ہوں حقیقت نقیہ صاف ستھری زندگی تو اس لیے فرمایا میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کے خیر لے کر آیا ہوں اس کو قبول کر لو سلامت رہو گے وہی دعوت ہے ہماری وہی محنت ہے ہماری وہی دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز مانگی کہ زندگی صاف ستھری اللہ کا حق بھی ادا کیا ہے مخلوق کا حق بھی ادا کیا ہے اپنی ذات کا حق بھی ادا کیا ہے ہاں بلکہ اسے زیادہ ہی کیا ہے کیوں کہ جو زیادہ کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا من تھا وہ خیر ان خیر اللہ جو زیادہ کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اللہ کا اللہ ضائع نہیں کریں گے اللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ جس طرح اس نے بڑھایا ہے اللہ بھی بڑا بڑا کا بدلا دے اللہ کی تو شفت ہی ہے شفت کرم اللہ کی شفت شفت کرم ہے اور وہ کرم کا اظہار مخلوق میں ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہے کہ اس کا اظہار کہاں ہوگا کہ مخلوق میں جی ہاں اللہ کے کرم یہ مخلوق میں ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے بھوک بھی پیدا کی ہے روزی بھی پیدا کی ہے جی ہاں بھوک بھی پیدا کی بھوک اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور روزی بھی کہ روزی بھی اللہ کی طرف سے ہر چیز کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور اس کی دوا بھی اللہ کی طرف سے ہر چیز یہ اس کا کرم ہے حدیثوں میں ہے کہ جتنی بیماری اللہ نے پیدا کی اس کی دوائیں بھی پیدا کر دی بھوک پیدا کی ہے اس کے روزی پیدا کی ہے تو یہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی علامت اللہ کریم ہے دینے کے لیے ہے سارے خزانے اس لیے حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بشارتیں حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنو اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنو اور اپنے آپ کو اس کا اہل بناؤ امیدوار رہو بشارت سن کر کے تو امیدوار وہ رہے گا جو عمل کرے گا ہاں کیونکہ بے عملی سے کیا امید پوری ہوگی جسے حکم دیا ہے کہ اب شروع وام میں لو ماں یا اللہ کی بشارتیں سنا کرو اور اللہ سے امیدوار رہا کرو اللہ تم پر ایسے حالات لاوے گا جو تم کو خوش کر دے گا یہ بشارت یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ایسے حالات دے گا جو تم کو وہ حالات خوش کر دیں گے اس لیے اللہ سے امیدوار رہو اس کی بشارتیں حاصل کرو اور ذمہ داری کو پوری کرو یہ اصل بات ہے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخر اس کا بدلہ پانے کی جگہ ہے اس لیے میرے دوستو یہاں ذمہ داری پوری کرنی ہے مسلمان پر بطور خلاصہ دو ذمہ داری ہے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین پر قائم دائم رہے ہاں اپنے دین پر اپنے دین کا پابند رہے اس کو استقامت کہتے دے اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے پابند رہو مالی عبادت ہو تو مالی عبادت کرو جانی عبادت ہو جانی عبادت کرو قربانی کا وقت ہے تو قربانی دو ہاں۔ جان مان لگاؤ اس کو استقامت کہتے اخلاص کے ساتھ اپنے دین پر اور اس کے تقاضوں پر اس کے حکم پر قائم رہنا اس کو استقامت کہتے ہیں یہ حکم نبی کو بھی ہوتا ہے امت کو بھی ہوتا ہے استقامت کا حکم نبی کو بھی ہوتا ہے کہ نبی اپنی بات اللہ کی بات پر قائم رہو بس تقیم کما ومن امر کا اے ومن صاحب کہ نبی جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے اس پر آپ قائم رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی قائم رہیں اس لیے ہماری طرف یہ حکم آیا کہ ہم اپنے دین پر استقامت کے ساتھ رہیں پابند ہو کر کے رہیں نیت بھی صحیح عمل بھی صحیح اور پابندی یہ ایک حکم ہے ہماری طرف کہ اپنے دین پر استقامت پیدا کرو دوسرا حکم وہ ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو یہ دوسرا حکم کہ جس طرح اپنے ذات سے اپنے دین کے پابند ہو ایسے اپنی ذات سے اپنے دین کے مددگار بنو یہ حکم بھی ایمان والوں کو ہے یا یو دین نام کون انسار اللہ ایمان والو تم سب کے سب اللہ کے دین کے مددگار بنو مددگار بننے کی مثال ایسی ہے جو ہے زمین کو پانی دینا زمین کو پانی دیا گیا اب وہ ہر چیز اگ جائے گی جو زمین میں اگا کرتی ہے پانی نہیں ہے تو پانی نہیں ہے تو جو اگا وہ بھی سوکھ جائے گا نصرت کی مثال پانی کی سے نصرت کا ترجمہ ہی پانی کا ہوتا ہے عربی میں عام طور پر نصرت کا ترجمہ لوگ مدد سے کرتے ہیں یہ متبادل معنی ہے یعنی ذہن سے قریب کرنے والا ورنہ نصرت کا اصل معنی پانی دینا ہے زمین کو لغت میں یہ ہے نصرا زمین کو پانی دینا زمین کو پانی دینا زمین کو آباد کرنا یہ مطلب ہوتا ہے دین کی نصرت کے دین کو آباد کرنا دین کو آزاد کرنا دین والا یقین دین والا خوف دین والے فرائض دین والے حقوق یہ سب زندہ ہو جاتے ہیں اس کی صحیح محنت سے اس کو نصرت کہتے ہیں ایک ہجرت کا حکم تھا وہ تو ختم ہو گیا فتح مکہ کے بعد اب نصرت کا حکم باقی ہے نصرت کا حکم باقی ہے ایک ایک مسلمان اپنے دین کو سیکھے اور اپنے دین کو سکھائے اور ایسی محنت کرے کہ لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ محنت دی عام طور پر جب مکہ فتح ہو گیا تو جماعتوں کی نقل و حرکت بڑھائی تھی مدینہ بھی جماعتیں آتی تھی مدینہ صرف جماعتیں آتی تھی ہاں کہ ہجرت ختم لا ہجرت بعد الفتح فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم نہیں رہا لیکن اللہ کے دین کی محنت یہ حکم زندہ رہے اور اس کی نیت کرے محنت بھی کرے اور نیت بھی کرے کہ اللہ جب موقع دے گا میں اپنی نیت سے تیار ہوں جب موقع دے گا اور تقاضا لے گا اپنی نیت پوری کرو تو اس کو نیت کا بھی سوا ملے گا تقاضے پورے کرنا بھی سوا ملے گا اور یہ تعلیم بھی ہے کہ اس کے لیے تیار رہو کیونکہ یہ نصرت ہے نصرت ہے ہجرت کے بعد نصرت ہے فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ چونکہ ہم کو ہجرت کا حکم ہوا ہے اس لیے میں مہاجرین بنا اگر ہجرت کا حکم نہ ہوتا تو میں انصاری ہوتا ہجرت کا حکم نہ ہوتا تو میں بھی انصاری لوگوں میں سے ایک انصاری دن کو رد کرنے والا ہوتا کہ اسے اس سے بڑا شرف ہے یہ آدمی اپنے دین پر بھی رہے اپنے دین کی مدد بھی کرے دین پر بھی رہے دین کی مدد بھی کرے تاکہ دین کو پانی ملے اور دین کو پانی ملنے سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ محنت کی وجہ سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے جو نا واقف ہوتا ہے وہ واقف ہو جاتا ہے ذمہ داریوں کے لینا کا احساس پیدا ہوتا ہے محنت کی وجہ سے اس لیے ہمارے ذمے یہ دو محنتیں ہیں اپنی ذات سے دین پر قائم رہنا اور ایسی محنت کرنا کہ لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے یہ دونوں نصرت ایک استقامت کا ایک نصرت کا یہی ہماری تقریب کا مقصد ہے ہاں اور کوئی مقصد نہیں ہے اپنی ذات سے دین پر قائم رہنا ہے اور دنیا میں دین آوے اور لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان رہا اس کی محنت کرنی ہے تو اس کے لیے تیار ہے آپ بتائیے جو جو تقاضے آپ کو دیے جائیں اس کو اوڑھ لیجیے اور فرمائیے جی فرمائیے بھائی احسان اللہ نکلی کہاں سے بیٹھک ہوں کراچی سے شاہ چلے کی اور تین چلے کی جماعت ہے بھائی محمد اشرف صاحب dilakukan dengan benar. Thank you. والا دس بس بات والی بھائی چپل کیوں کی یہ بلو والی چپل Atlıyor. Listen, don't, don't, don't, don't, don't, don't, don't,